ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بن مخزوم کی ایک عورت تھی جو چیزیں مانگ کر لے جاتی اور پھر ان سے مکر جاتی تھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کا ہاتھ کاٹنے حکم دیا اور مذکورہ بالا حدیث لئیس کی مانند قصہ بیان کیا کہا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا امام ابو دبود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن وہب نے یہ حدیث بواسطہ یونس زہری سے روایت کی اور اسی طرح کہا جیسے کہ لائس نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے دور میں میں فتح مکہ دنوں چوری کر لی اور لئیس نے بواسطہ یونس ابن شہاب سے سے اپنے روایت کیا تو کہا ایک عورت کوئی چیز مانگ کر لے گئی مسعود بن اسود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے مانند روایت کیا کہا اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک چادر چوری کی امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور ابو زبیر نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک عورت نے چوری کر لی پھر سیدہ زینب دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر پناہ لے لی اور سفیان بن بن عیینہ نے اسے ایوب ان زہری ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا اور سفیان سے روایت کرنے والوں میں الفاظ روایت کا اختلاف ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ عورت چیزیں مانگ کر لے جاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ چوری کرتی تھی اور شعیب بواسطہ زہری ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ عورت چیزیں مانگ کر لے جاتی تھی اور آگے مذکورہ حدیث بیان کی اور جب اسماعیل بن امیہ اور اسحاق بن راشد دونوں زہری سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چوری کی تھی اور باقی حدیث مذکورہ حدیث کی مثل بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوہتر